یہ جہاد ہمارا محافظ تھا میرے بھائیوں یہ جہاد ہوا کرتا تھا لوگ گناہ کرنا چاہتے تھے انہیں گناہ کی جگہ نہیں ملتی تھی وہ بھی جنت میں جاتے تھے تنگ آ کے سارا دن پھرے کوئی گناہ کی جگہ نہیں ملتی سارے نیک لوگ ہیں کوئی آدمی برائی کرنا چاہتا تھا برائی کی جگہ نہیں ملتی تھی کوئی آدمی بے حیائی کرنا چاہتا تھا اسے جگہ نہیں ملتی تھی آج کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو اسے اجازت نہیں ملتی نیکی کرنے والوں کو اجازت نہیں ملتی آج علماء نے مجھ سے پوچھا کہ جلسے کی اجازت میں کچھ پریشانیاں آ رہی تھی میں نے کہا ہاں میں اتنا بڑا مجرم ہوں اس مجرم کو تو ہر جگہ رکاوٹیں پیش آنی چاہیے تھی مجرم اس لیے ہوں کہ میں میراثی نہیں ہوں اگر میں گانا گانے والا ہوتا مجھے ہر جگہ اجازت مل جاتی اگر میں مسلمانوں کی اما عائشہ اما بیٹی اما فاطمہ کی بیٹیوں کو کسی اسٹیج پہ نچانے والا ہوتا مجھے اجازت مل جاتی اگر میں عزتوں کا سوداگر ہوتا شراب کا بیوپاری ہوتا مجھے اجازت مل جاتی اگر میں اگر میں ہندوستان کا کوئی اداکار فنکار یا گلوکار ہوتا مجھے اجازت مل جاتی اگر میں کرکٹ کا کوئی کھلاڑی ہوتا کہ کی بچیاں ذبح ہو رہی ہوتی اور میں میدان میں گیند لے کے اپنی پینٹ سے رگڑ رہا ہوتا تو مجھے اجازت مل گئی ہوتی اگر میں رب کا نام لینا چھوڑ دوں تو مجھے اجازت مل جائے گی اگر میں نبی کا نام لینا چھوڑ دوں مجھے اجازت مل جائے گی اگر میں اپنے مظلوموں کا رونا رونا چھوڑ دوں مجھے اجازت مل جائے گی اگر میں اپنی اماں بابری مسجد کا تذکرہ ختم کر دوں تو مجھے اجازت مل جائے گی میرا جرم یہ ہے نوجوان کے کے پاؤں میں گر اسے کہتا ہوں وہ تو انگریز کا نہیں تو محمد عربی کا غلام ہے میں آج کے نوجوان کو پکڑ پکڑ کے کہتا ہوں کہ تو انگریز کا نہیں مائیکل جیکسن کا نہیں حضرت محمد عربی کا امتی ہے تو کیوں جا رہا ہے تو کیوں داڑھی منا کے نبی کے دل پہ آری چلا رہا ہے تو کیوں نماز چھوڑ کے نبی کی آنکھوں کو تکلیف دے رہا ہے تو کیوں آج جہاد چھوڑ کے نبی کے دین کو کمزور کر رہا ہے کیوں تو آج بدکاری اور بے حیائی کر کے قیامت کے دن کی شرمندگی کو اپنے سر لے رہا ہے کہ کل قیامت کے دن جانیوں کی شرم گائے ان کے چہروں پہ لٹکی ہوئی ہوں گی اور تو کیوں شراب کے پیچھے پھر رہا ہے کیا تجھے یاد نہیں کہ تیرے رب نے جنت کی شرابیں تیرے لیے تیار کر کے رکھی